الباب مئة وواحد باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه کھانے کا عیب نہ نکالا جائے اور کھانے کی تعریف کرنے کے مستحب ہونے کا بیان عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط اشتهاه كرهه تركه متفق عليه حضرت ابو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر وہ کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے اور اگر ناپسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے بخاری و مسلم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں تو آپ نے وہی منگوایا اور اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا اور فرمانے لگے سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے مسلم